مشری

ودروز خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة بعد دعا ہے مولا تعالی گمراہی اور لادی لادینیت کو اپنی رحمت کی پناہ لے فرمائے آخر رہے کے اکتالوں سے قائم رہنے توفیق اور ہمت برادر ظفر عباس صاحب اور انہوں نے معاوضہ نہیں ذکر اہل بیت کے حوالے محفل شریف کا اہتمام فرمایا اللہ جل ہزار لشن محضل شریف نو اپنے بارگاہ قبول فرما کے بانیان دی دنیا آخرت سونی فرما جتنے دوست تشریف لے آئے ہو مولا تعالی سب کی حاضری قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما جناب دے سامنے جس مسئلے سے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے آج کل کے نام لحاظ سنیوں میں رافضیت اور خارجیت کی طرف بڑھتا ہوا رجحان سبحان اللہ نہیں سمجھ آیا جٹکی زبان دے اندر اج کل دے نام نہاد سنیا دے اندر خارجیاں تے رفزیاں وال جڑا دن بدل رجحان واپس رہے کیوں ود رہے یہ سبب اور پھر یہ سب باب کی یہ روک تھام کی دوستو عوام و خواص نے چاہے عوام نے چاہے خواص نے رسم و رواج نو دین بنا لیا داخل کر دیتا ہے اور دین نو رسم سمجھ لے رسمی دین اور رواجی دین گل میری غور ر سمجھے دے اوپر ٹھہر نہیں سکتا اس گل بھی سمجھ آئی جا بندہ رسم و رواج کا خیال رکھتا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یار زمانے میں ویٹنا چاہیے معاشرے ویکنا چاہیے لوگوں کی چال چال کا لحاظ رکھنا چاہیے جس بندے کا آ نظریہ بن جائے وہ بندہ کدی ایک نقطے اتنے کھلو سکتا کیوں نہیں کھلو سکتا اس واسطے نہیں کھلو سکتا کہ آئے روز کے نمی رسم نو رواج نیت نو ڈیزائن وہ جی جی رسم رواج کے ڈیزائن ویکتا جائے گا اوے اوے کدی ادھر ہو جائے گا کدی ادھر ہو جائے گا کدی ہاتھ بلے کدی باطل بلے کدی سچے کدی جوسیا نال کدی دشمن کیوں وہ نظریہ بھی یہ ہوئی ہے کہ رسم و رواج اور ایڈی جی وی گل میں جناب کے سامنے کی ہے یہ جی گل میں کر رہا جس بندے دا یہ نظریہ ہے نا اسی بندے کئی نیچری اس بندے کی نیچری لفظ دفتر نکلے پتا انگریزی کا لفظ نیچر گئے اپنی رائے اپنی سوچ سمجھ جیڑا بندہ اپنی سوچ سمجھ اور اپنی رائے کے مطابق چلتا ہے اور دین کے احکام کا خیال نہیں رکھتا ایک وہ نے کئی نے لے کے احکام بعد چنے فطرت پہلے وہ پکے چٹے لے جڑے پھر پیچھے چلنے والے وہ ظاہری گل ہے کا راستہ وہ کر کئی نے یار زمانہ ویکو قوم فطرت ویکو معاشرہ ویکو چال چلن ویکو دور ویکو تھی بھی اوے چلو پیچھے چلن والے جی وہ جان گے پیچھے چلن والے نہیں یہ جچکی زبان یہ کہ کھیڈا اجر ویکے جی وہ دیوانی قوم ہوں اگر کسی ایک کا ایک پاس منہ لگ گیا نا تو مگر کا سارا جڑ وہ پچھلیاں نہیں ویکنا یہ جلدی کتنے پی ہے یہ سانو پگیاڑا ول لے کے جا رہی ہے سانو پوچھ سٹن جا رہی ہے سانو کدھر جنگل لبیا باہر لے انہیں ویکنا بھائی جاتی پی ہے چلو ٹھیک ہے مگر اصا بھی تو جی اگلی پگیاڑا کے منہ سے مگرلیاں بھی وقت ہوگا شریف مولا نے اپنی رائے اپنی مرضی اپنی بے خو وفائی رسم و رواج جاہلیت ان ساری چیزوں کا سستے باپ فرمایا ہے کلا کما فرمایا ہے اپنا اسلام نازل فرما سبحان اللہ مذہب اسلام کے نام ان ساری چیزوں مولا سونے نے ختم فرمایا جاہری اپنی رائے اپنی فطرت اپنی مرضی قوم کا ویخنا ویخو وائی سنی سنائی یہ گلوں کا اسلام بالکل کتائی طور سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے اندر گلوں کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے نہ یہ عوام کا بنیا ہوا مخلوق کا بنایا نظام نہیں ہے مخلوق کا بنایا ہوا نظام ناقص ہوتا ہے کیوں کہ مخلوق جو ہے یہ جو میں ناقص کا لفظ بول رہا ہوں یہ خالق کے مقابلے میں بول رہا ہوں اور انہوں سمجھنے والا بندہ سمجھے وکان الانسان انسان یہ اندر ف ہے یہ نظام اندر بھی گا کامل نظام وہ ہوتا ہے جہاں وقت پورا شریف کا بنایا ہوا جی وہ ذات پا کے جی وہ بنایا ہوا نظام بھی ہر نقص تو مولا تعالی نے اسلام نظام اسلام بنایا پھر اپنے محبوب نو عطا فرمایا محبوب خدا نے مخلوق کے خدا تک پہنچایا یہ خائی رسم و رواج یہ زمانہ یہ معاشرہ اج کل ساری حالت کی بن قوم پوچھو نا بھی یار یہ آ کام کچھ کیوں کرتے کہتی کہیں سارے ملا کرتے سارے کو نہ کچھ مرو تھی کیوں کرو سارا جگ کرتا پہ بڑی ہے قوم کی گئی ہے سارے ملا تو پیر کرتے پے نے پیرا کو سارا جگ کرتا پہ قوم قومے کے پیچھے کے پیر قوم کے پیچھے یہ انہوں کے پیچھے وہ یہاں کے پیچھے اسلام کے پیچھے کوئی نہیں جدوں کا یہ نظام مخلوط نظام شروع ہو رسم و رواج نو دین بنایا جدو دا دین بنایا گیا دین نو رسم و رواج سمجھا گیا کا لحاظ رکھا گیا لحاظ رکھنے کا سبق پڑھایا گیا اور جناب قوم پرستی اور فطرت پرستی کا سبق پڑھایا گیا اور اسلام مذہب اسلام کے رسم و رواج دے اندر فرق نہیں کیتا گیا حق اور باطل کے اندر بھنڈ نہیں کیتی گئی جائز ناجائز نو کٹھا کیتا گیا حلال حرام نو شک جا کیتا گیا کوفر ایمان نو اکو سین وڑنے کی کوشش کیتی گئی ہے ادو دی ادو دی ایک قوم مذہب تو بھی خالی ہو گئی عقیدے تو بھی خالی ہو گئی ایمان تو بھی خالی ہو گئی دوست میں آیا تو میں سنیا سید اللہ معاویہ پاک سرکار بھی آپ نے فضائل بیان فرما رہے سن اقلی نقلی دلائل سمجھا رہے سن میں سنیا تو میرے ذہن یاد آیا بھائی یہ قوم دلائل والی نہیں ہے یہ قوم دلائل کو وہ مانتا ہے جس کا کو مذہب ہوتا ہے وہ بولنا نہیں ہے دلائل کو وہ مانتا ہے جس کا مذہب ہوتا ہے جو ہوتا ہی جو ہو لا مذہب وہ دلائل کیا مانا جہاں کوئی مذہب ہی نہ ہو جہاں کوئی ایک نقطہ ہی نہ ہو جہاں کوئی ایک عقیدہ ہی نہ ہو جی امل کی عمارت ہی باقی نہ رہی قیمتی سودا ایمان ہی نہ بچیا کی دلائل دے جناب دلائل مننا یا سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انہیں سننا مسیح تو باہر جا کے انہیں آخر بالمی کہیں گے بھائی زمانے میں چال ویل کو چلی آ یہ جہ بندہ یہ جڑا شہر کھولیا گیا مخلوق عوام الناس کے دل دماغ دے اندر یہ جائز ناجائز دے اندر کوئی تمیز نہیں حق اور باطل اس کوئی فرق نہیں ہے کفر ایمان دے اندر کوئی ون نہیں ہے جناب مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جدو یہ سبق آئے نا یہ ہوں تو نسارا ون ادو کی ایک قوم لا مذہب لا دین عقیدے تو فارغ بزرگ فرما نے میں عقیدے کا لفظ بول رہے بزرگ فرما نے عقیدہ بمسلے بنیاد عقیدہ بمسلے بنیاد نی بنیاد اعمال بمسلے عمارت نے اور اس عمارت کے اندر جو سودا محفوظ ہے وہ ایمان ہے سودا محفوظ رہے گا اگر عمارت قائم اگر عمارت اگر عمارت نہ قائم رہے گی جدو بنیاد مضبوط ہوگی جدو بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی عمارت ڈگ پوے گی جدو عمارت گر گئی سودا یہ ہوئی حال بن گئی جناب ختم ہو گئی بنیاد ہی نہیں ختم ہو گئی عقیدہ ختم ہوا بنیاد ختم ہوئی بنیاد ختم ہوئی امرا دیا عمارت ڈگ پہ جب امال کی عمارت ڈگی ہے سودا جہاں اندر قیمتی سی وہ شیطان لائے سمجھ آئیے کوئی نہ عقیدے کا اتنا فرق نہیں رہ گیا اگر کو لا مذہب ہے لا دین ہے کو نہ چاہیے کوئی اللہ تعالی نے دین اسلام تو قرآن تو باغی ہے نبی رسول دے فرمان تو تعلیمات انبیاء و رسول تو باغی ہے کوئی کوئی ونڈ نہیں کوئی تمیز نہیں اور جب تک یہ تمیز واپس نہیں آئے گی تب تک نہ تینوں اپنا مذہب سمجھ آ سکتا ہے نہ تینو اپنا پیتا سمجھ آ سکتا مولا نے وعدے اعلان فرمائی ونڈ فرم اور ونڈ کرنے کا حکم فرمایا دعا یا بینات کے اندر بالکل سری لفظوں کے اندر اشارہ سن کنایا سن متعدد مقامات اشایا کافی مرتبہ آئے لیکن شری لفظوں کے نال دعا یا بینات ایک سورہ باقرا شریف دی ایک سورہ آل عمران دی ایک آیت کے نام رابطے سامنے تلاوت کی تھی ہے یہ ترجمہ سنا کے نال دوسری بھی جناب نا سنا سبحان اللہ رسم و رواج میں اتنی ہوا دیتی گئی ہے کہ اج تقریر رسمی ہے تقریر تو ہوتی ہے تبلیغ دین واسطے لیکن وہ تو ہوں تبلیغ دین واسطے نہیں رہ گئی ہوں رسم بن گئی کیوں اس واسطے کہ تبلیغ دین واسطے اگر تو تقریر کا ریٹ نہ طے کیا سکتا بھائی تبلیغ اسلام کا بھی کوئی ریٹ ہوتا وہ نرف ہوتا کوئی قیمت ہو دوسرا اگر یہ تبلیغ اسلام واسطے آئی یہ وقت نہ مقرر کیتا جائے جی کہ جی میں بھی منٹ بول رہا ہوں میں چالی منٹ بول رہا ہوں میں پونا گھنٹہ بول رہا میں گھنٹہ بول رہا بس میں گھنٹہ بولوں گا میرے پیسے پورے ہو جان گے مسئلہ سمجھ آئے نہ آئے جی۔ میں اپنے راہ تھی جی اپنے راہ یہ مطلب یہ تبلیغ اسلام کا کام نہیں یہ رسم و رواج ہے کبلا جدو سجو اسلام کے پیغام رسم رسم رواج کے اندر بدل کے رکھ دیا گیا پیچھے رہی نہیں بچیا ہاں یہ بخری گل ہے مردہ زمیر لوگ سارا کچھ دے دبا کے ایمان دیتا عقیدہ دیتا حیرت دیتی عزت دیتی ہر شہر دے دبا کے ہر شہر لٹی چ گئی دشمن لٹ کے لے گیا اچھا پھر بھی خوش اصل پھر بھی اسی جناب خوشی خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں جی جی ہم آزاد ہیں آزاد ہیں میں نے کہا بھائی تم لوگ کس سے آزاد ہو اسلام سے مذہب سے عقیدے سے اللہ کے قرآن سے رسول کے فرمان سے اللہ چیزوں کے قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن اپنے سمیر اور خواہشات کی غلامی تو آزاد اور اصل آزاد ہو بندہ جڑا اپنے خواہشات اور اپنے زمیر کا آزاد سارا کچھ دے دبا تو پھر بھی یہ سی جناب ابھی خیال پوچھیں گے جی ابھی ترقی کر رہے ہیں آزاد ہو گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں سارا کچھ بچائی بیٹھے ہیں اقبال فرمایا جائے بندہ لٹیا جائے گا تو انہوں لٹیچن کا احساس ہو لٹیا جائے لٹ لٹ جان جان تو بعد اپنے کا احساس ہو جائے ایک بار امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا سوتا اپنا مالو متا محنت کر کے پھر جمع پونجی کٹھی کر لے گا کیوں وہ احساس رکھنا کہ یار میں لٹیا گیا فرمایا جس بندے نو اپنے لٹ جان کا احساس ہی نہیں ہے جی یہ کہنا ہی نہیں میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میرے کو ہر شہر لٹی گئی ختم ہو گئی اندر دوبارہ اٹھے گا محنت کرے گا واپس آئے گا اس کے اندر احساس ہی نہیں ہے وہ اندر اس چیز کا غم ہی نہیں ہے کہ یار میرے کو کوئی چیز کھوئی گئی ہے یا میرے کو خزانہ ختم ہو گیا ہے انہیں واپس نہیں آنا انہیں دن ب دن گفلت کے اندر ڈبدیا جانی ڈبدیا جانی جی دن جن بند قوم سوال کے اندر سوال والے پاس جا رہی ہے سوال والے پاس جا رہی ہے واپس وہ بندہ ہو گئی جنہوں اپنے نقصان کا احساس ہو جائے اقبال نے کیا خوب ترجمہ جمان کلندر اقبال فرما فرمائے فرمائے اقبال پر ایک گزر کہ ہر شال غیرت عزت مال جان وطن اولا مذہب عقیدہ ہر در غلط کہ اس مسلمان اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے کارواں کے دل سے یہ احساس دیا جاتا وہ جڑا لٹیا گیا وہ الٹا نچتا کھڑا گیا میں ترقی کر گیا میں بس پیا ہاں۔ وہ خدا دیا بندیا جا لٹی وہ وسن کا با ویلا نہیں کر رہا وہ تو کہیں نہ میں اچڑ گیا میں برباد ہو گیا اچڑ گیا لٹیا گیا کا اپنے مالو متا نقصان کا احساس ہو جاوے وہ پھر واپس آن کا مکان باقی اور جنہوں اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں انہیں کی واپس آنا جب تک یہ تمیز اور نقصان کا احساس واپس نہیں آتا تب تک اصا اپنے مقام نہیں پہنچ سکتے مسلمان اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکتا مسلمان اپنے راستے سے کام سارا ہوگا جب یہ اپنے دشمن کی بھی پہچان ہو جائے گی اور اپنے والے خزانے کے نقصان کا بھی احساس ہو اتنا کچھ ہو گیا لیکن اصل ویخو خائی رسم و رواج سے سونی سنائی بھی جان نہ چھوڑ مولا سونے اگر یہ گل کہیں لوگ کہیں بندہ آیت پاک پڑے لوگ کہیں یار یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فلاں لوگوں کے بارے میں یہ فلاں کے بارے میں وہ بھائی اگر سے ذکر کس کا راضی ہے اللہ تعالی نے مخاطب نو بھی فرمایا ہے لیکن قرآن سبق سے اپنے محبوب کی امت واسطے اتارے سبق سے محبوب کی امت نو دیتا ہے نا قرآن سے تیرے میرے لیے اتریا ہے سبق امت نو دینا سی لوگ گلوں بھی رکھیا نے بیان کی جہے پیڑے کام سن کم بیان فرمایا کہ یار تھی آ کر چنگے کام سن کا بیان فرمایا کہ تھی آ کر کے انعام لے لو سبق سے تیرے میرے واسطے نا قرآن سے حبیب خدا دی قرآن سے امت مصطفیٰ واسطے آیا اگر قصہ اور کا ہے لیکن سبق امت کو پڑھایا جا رہا ہے جی ہر شرلی ملی پی ہے تعالی نے اس نے ملاو تمہیں نہ فرمایا اور رلاو ملاو والے لوگوں کا تعارف بھی کرایا کہ وہ اصل کون لوگ توجہ جو ہے رقبہ نہیں ہے فرمایا ہوا دل باور تم ہلو فرمائے حق نو باطل نال نہ لایا جی حق نو باطل نال نہ لاؤ وتكتم الحق وانتم تعلمون حق نو جان دیا ہویا حق جان دیا ہویا چھپایا جے ایک ہاتھ نو بادل نہ لے بادل جے اور حق نو لکایا جے نہیں چھپایا جے نہیں حق نو ظاہر حق حق بیان ایک نو باطل

مولا ہاتا بھی بوجھ سبق نہ چھپا یا جائے کہ ہاتھ پاتے گا ہی ہے نقصان ہاتھ نہ ہونا یہ ہوئی جب اللہ سونے کے حکم سے عمل کریے لوگوں حق حق دسیے بیان کریے نے یار یہ عجیب نے سنیا سانو کسی دسی میں جس ملا کاروباری نے میرے وپاری نے جن رنگی نے مسکو پا مصطفیٰ نو کاروبار بنایا اپنا ٹھڈ ٹھڈ پالن پالن کا کا جہاں نے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ نو رسم و رواج سمجھا اور خدا دیا بندیا رسمی ملا رسمی پیر کاروبار والی اس اپنا بس بنایا کٹھا کرنے اپنی سہس لی سارا سامان بنایا ہو سکتے نہیں ہاتھ پاتے کر سکتے نہیں جدو جدو کر سکتے نہیں جدوی ہاتھ پاتایا گیا پاتل ہاتھا گیا دئی خالی دئی فرما بیٹھے ہوں لیکن میں اگر عقیدے کی کوئی چھوٹی چھوٹی گل پوچھ لوا ہو ہو سکتا ہے کسی کسی کو کو خبر ہی ہی نہ نہ پتہ ہو وجہ کی ہے وجہ یہ ہوئی ہے اسلام تبلیغ واسطے نہیں دسیا جا رہا اسلام نو بیچ دیا بڑا زیادہ یہ معاشرے کے اندر پیغام لینا پریشان کوئی بنیا گلے کوئی بنایا گلان سچی ہے کوئی خدا کے بتیا ہرش بس ساتھ نتیب مر گیا ساڈا وہ زمین مجھ لگتا یاد تو میری گل نہیں سمجھ آ رہی جانوں کو نقص یا بھوک لگی بیٹھی ہے یا تھکے بیٹھے ہو گئے نیندر کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے ہاں جی۔ سادے لفظ پنجابی سمجھ آپ ہاں جی۔ چلو ٹھیک ہے چنگا کیتا جی دس ہاں۔ میں اس کو بھی سادے لفظ بولوں گا لیکن جی تھی آخو نا بھائی سا جناب تقریر ادی ادا ادا ستیا ادی تقریر سو کے سنیے جاگ کے سنیے یہ اوکھا اور مذہب اسلام شریعت رسول اللہ کا قرآن ہے یہ واسطے بھی تازگی چاہیے یہ سنن واسطے بھی تازگی چاہیے سستی اور غفلت نال نہ نہ گل گل سمجھ آئی تو مفلت سواد آ گل سمجھا سواد تو آ کہ اگلا سمجھ کوشش کرے اور اگلا سمجھنے لے کے بیٹھا ہوجا جی تھی سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پوری سمجھ آئے گی جی تھی کی کوشش نہیں کی مڑ بچی سواہ سمجھ آنی ہے کی سمجھ آنی ہے جی تھی تھی مستی مست بیٹھا ہوا تو میں جنہ دور لا بتائی تینوں کھ نہیں سمجھ آنا سمجھ والا جی توجہ پوری رکھ کے بیٹھا ہوگا تو پھر جناب ایک چھوٹی جی گل کے نام بھی بندے کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے اسان گل کر رہے اسان لحاظ کیا رسم و رواج ویخو بخت کا دنیا کا چال چال کا معاشرے کا زمانے کا قرآن پچھا سٹ بیٹھے تھے نبی فرمان نبی رسول تعلیمات نو بھول بیٹھے نبیا رسولوں کی تعلیم سٹی سے یہودیاں نے پڑھ لی اللہ کا قرآن سٹیا جناب سلیل ہو گئے رسوا ہو گئے نبی کا فرمان سٹیا اپنے آپ کو بھی اقبال نے بڑی سونی ترجمانی فرمائی اقبال نے جب یہ گلوں کا معائنہ کیا نا مخلوق نے اقبال فرما فرمایا ہر کوئی مست لوگ تناسانی جٹ کے لفظ جی، جی۔ اقبال ہر کوئی اپنی مستی چ مست ہوں تو سمجھ آئیے ہر کوئی اپنی مستی چڑا جتھ لگا وہ کہیں نہ میں ٹھیک ہوں میں اسی لیے اگر قوم نو بندہ اسلام وال بلاوے نا یا اسلام ہم اور بھی نہ چھیڑ ملنگ یا اپنا کام کر یعنی مستی کا آلم یہ بن گیا کہ اسلام کی گل سننے واسطے تیار نہیں اور جڑا اسلام کا حکم سننے واسطے تیار نہیں ہونا اسلام کی طرف آنا کی وہ جڑا آئے گا تو وہ جا سنے گا جا سننے گوارا نہیں کرنا انہیں آنا کسی گوارا کرنا اقبال ہر بندہ جہا نا اپنی موج مستی سے تن آسانی کی مستی تن آسانی کہیں گے جنوں آپ کہیں گے باقی مرتے نے تو مر جان میرا الو سیدھا رہنا چاہیے یہ کہیں تن آسانی آ میرا کام چلنا چاہیے باقی کھپڑ مرن جو مرضی ہوئے مینو سکھ رہنا چاہیے اقبال نے صحیح نہیں فرمایا ہاں پوری ڈاکٹری کر کے پورا معائنہ کر کے تے صحیح قوم کی نبس کے اقبال پہنچے عارف سی نا مفکر سی نا فکر رکھتا سی فکر کر کے تے پھر قوم کی نبز بیان فرمائی اقبال فرما فرمایا ہر کوئی مست تم ہو مسلمان کیا یہ طرز مسلمان ہے مرے جڑے راستے تے جیڑی طرز تو لئی کھڑے مسلمان لیے اسلام والی طرز جس سے تو پہ چلنا ہے اسلام والی طرز سے چلے نے صحابہ چلے رہے تابعین چلے نے تبا تھا بزرگ اللہ سونے کے بڑی فکیم چلے ہیں فرمایت دیری جو طبیعت نہیں رہ گئی تو تے اپنی طاقت سازی سے اپنی بستی سے مست ہو گیا تیری وہ طبیعت نہیں رہ گئی ہر کوئی مست ہوئے رو کے تنا

حیدر حیدر ہر دو دربار سکتا لیکن فقر حیدر کوئی کوئی لے سکتا نہ جپنا ہو رہے نہ جپنا ہو رہے لیکن وراثت لینی ہو رہے دعوی محبت کرنا ہو رہے محبوب دے پیچھے چلنا ہو رہے اج کل سا ہر بندے دعوے دار جی ہم عاشق کے آلے بیت ہیں کوئی کہتے ہیں اسی آلے بیت دے آج اچھا کوئی صاحب دے آج اچھا کوئی نبی ہیں بھائی ایک کی ہو جیا جس جی؟ کے تھانوں سے نہیں سمجھا ہوں یہ ہو جی محبت امام غزالی فرمودے نے فرمایا اگر محبت کرن والا اپنے محبوب کا راستہ نہیں اختیار کرتا اپنے محبوب کے پیچھے نہیں چلتا فرمایا وہ دعوی جھوٹا ہے وہ اندر کوئی محبت نہیں ہے اگر محبت ہوئے محبت کرن والے محبوب کے پیچھے چلنے سے مجبور کر دیں بالکل بالکل اقبال آتا ہے اور مرے اگر امام زدالی والی گل لی جائے تو دعوی کرنا اس گل کا کہ جی میں میں حسینی ہوں میں حیدری ہوں میں علی آیا ہاں۔ تو مرے سارے پٹھے کام تیرے گھر میں ساریا بغیرتیاں تیرے گھر میں تیریا محفوظ نہیں غیرت ویچ کے کھادی ساتی اجے بھی تنابیاں دعوی کر کرنا کہ میں اپنے اسلاف کے راہ پہ چلنا اقبال گال یا یا اسلام کا میدان چڑھے اگر تیرے کو اسلام کے میدان چ نہیں اٹھایا جاتا نہ نکل جا کر اگر اسلام ماشاءاللہ سنیے سنیا نارا نارا جی کسی گسا لگے تو پھر لگے میں تو ونڈ کر کے جا جی جی دھد پانی رل جائے نا تو خالش نہیں رہ پانی بھی پا کے دھد بھی پا کے دھد پاک دے وچ پاک رلا دے تو خالص نہیں رہا تو چبلا کے پاکی دے وچ پلیتی رہ لگی موڑ کوئی نہ سنیا کا نارا نارا اس واسطے جدو چون یار اکٹھا ذکر آ گیا تو ایک تین وکرا کیوں کرنا ہے بولتے نہیں آئے بھی وکھائی والا رنگ چڑیا میں اگے چلنا تین سواد نہ آیا پھر تھوڑا جہا آگا آخے گا بھائی یار واقعہ یہ ہوئی گا یہ جڑا رنگ چڑیا جی نا یہ پرلے تو چڑیا جی دلی ہے یہ چواں کٹھا رکھ رہا وکرا جا نو وکھرا کرے سمجھنا نہیں گڑبڑ ہوا کھڑا ہے ہر رلی ملی کڑی ہے جہاں مخلص فکیلا رکھتا ہو سچا سا وہ چواں یار کا کٹھا تذکرہ کرے گا تین وکھرا نہیں کرے گا جدا نہیں کرے گا جدو تذکرہ کرے

اپنے بزرگوں کی تو شرم رکھ لیے اقبال نے بھی یہ ہوئی سبق پڑا یا میدان چھڈ کے نس گیا کن دے گیا جی کلونا ہی تو پھر اپنے آپ اجداد نو بدنام نہ کر پھر اوے رہ جی تینوں تینوں راستہ دس گئے جی تینوں چلنا سکھا رہے ہیں اوے چل تاکہ کوئی یہ نہ بھائی یار جی نکمے نے نہیں لے بٹکے بھی نہیں ظاہری گل ہے اگر کوئی بندہ بھڑا ہوا ہوگی یار پیو بھی یہ مامے مامے خاندان ہی ایگلا جی تھی الگ کا سچا اپنے آپ اخوا کے کام خیر کرے گا تو لوگ تیراف نوکن گے نہیں اگر اپنے اسلاف چار فٹے جسم کر اپنے وال توجہ کر اپنے عقیدے اپنے وال توجہ کر خدا کی قسم کر کے آنا جدو راستہ تو صحیح لڑالی میرا پیر فرمایا کنڈا سوئی دولت بھی ہاں، لیرت چھپی ہے وہ حیدر کرنا ہے کرار کی گیرت کیوں نہیں بہن ماسٹر کے حوالے کر کے آنا

لیکن اقبال ہر کوئی اپنی مستی مست کنوں آخا تو کنوں سنا ہر کوئی یہ ہوئی کہہ ہے بھائی میں عاشق تے میں مسلمان تے میں سچا پر میرا الو سیدھا رہنا چاہیے مینو کوئی نہ چھیڑے نہ کوئی مینو پوچھنے والا ہوگا دسن والا ہوگا پھر ایک بار پورا سنا دینا ایک بار ہوں سمجھایا نا ہوں سنو مل چستا دیں ہر کوئی

وہ سراپا عمل کے کردار سن اصا سراپا ہی گلا وہ سراپا کردار اصا سراپا دعوے دار وہ بھی جھوٹے وہ کر کے وکھاؤ لے اصا باہر آخر والے میرے حسین کی شہادت بھی یہ ہوئی سبق پڑا جن خاص میرے حسین ملے پر سر قرآن

اتنے کوئی شہ نہیں خالی دعوے خالی خالی دعوی خالی زبان کرن حقیقت نظر نہیں ہوگی قربان جاؤ اقبال کا یار کی ہوئی جی گل فری یہ عجیب گل ہے

پہنچے گا اپنے بزرگ جی مرضی کر لے کر لے حجا کر لوگی تو سمی جنیا کرنے آنا

اقبال بال ہے لفظوں کی نو میں بے جدید جدید کس کی ناؤ میں بے جہاد میں ہر ایک مرے مر گیا مر گیا ختم ہو گیا تم نام کا مسلمان تو نام کا مسلمان ہے تیرے بچ مسلمان والی سفت کوئی نہیں مسلمان والے کام کوئی نہیں مسلمان والی طاقت ہمت دل دماغ کوئی نہیں مسلمان والا جذبہ کوئی نہیں مسلمان والا کردار کوئی نہیں ہر شہر بیچ بٹا کے خوش ہوا بیٹھے اور جڑا بیچ وسا کے خوش ہوا بیٹھا ہوئے وہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان وہ ہوں جا ایمان اسلام کے مذہب کی سکے دنیا کائنات کے معاملات کی خبر بھاوے نہ ہوئے اپنے مذہب اسلام ایمان کی خبر ہر وقت لیکن اس چیزیں ساریاں اے جناب مخلوط نظام اے ہر شہ ہر شہ کا رلاونا ملاونا ہر شہر اکٹھا کر دینا دین اسلام کے اندر رسم و رواج کا داخل کرنا دین رسم و رواج سمجھا یہ کتنا مسلمانی نہیں مسلمانی یہ اپنے اباؤ اجداد اور اپنے اسلاف نو اللہ سونے ہی منع فرمایا فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فرمایا حق باطل کو اکٹھا نہ کریا اے جان لیو یا حق نو لکایا نہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات سورہ آل عمران کی سنا سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا

چار ہاتھوں کیوں لے لگ پتا گیا پہلی گل پتا لگی ہے ہاتھ بات لگا لے ہات لگا لے مسلمانوں کا کردار سونے کی کتاب کے اندر انہیں ملاوٹ کی تھی اپنی مرضیاں رلائیاں اپنی خواہشات اپنی خواہشات اپنی خواہشات اللہ سونے کے احمان کے اندر جناب والی ترجیح کی اللہ سونے کی کتاب اللہ سونے کی کتاب بعد رکھا پیا اپنی مرضی پہلے رکھا ملاوٹ کی تھی کتاب کے اندر ملاوٹ کر کے جناب والی جڑے آپ خلاف سن وہ احکام کٹ لے کے مرضی والے پا دیتے یعنی رسم رواج نو دین سوار دیتا اپنی جاہلیت نو اپنے دین سوار دیتا دین نو کٹ دیتا دین کا پولیسا کٹ دیتا دے اپنی جاہلیت مار کے پیندے سن اسا سچے ہاں اسا ٹھیک پہ چلنے ہاں اسا کتاب اسا اللہ سونے دی نازل کردہ کتاب دے پہ چلنے ہاں اللہ سونے نے فرمایا کیوں گے لال کیوں شا رکھا ہو بندہ جسری اپنے کاروبار کی ساتھی سات اپنی ساتھ کی بارے میں ہے تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق علماء حق اہل سن ماشاء اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکات اجا الکٹ گئے نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خیر کچھ نہیں ہوتا لیکن بڑا کچھ ہوتا آپ بڑی دور دراز کو شیا ہے گھبرانا نہیں بندہ لفظ چیٹے نے بولے تو فرق نہیں ہوتا جی۔ فرمائی ہاں اور اللہ سونے نے فرمایا فرق رکھنا ہے فرق رکھنا ہے رلانی نہیں کچھ ہے آپ پتا لگا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا یہ آپ کو توڑ جائے میں نہیں ملنا فرمایا یہ واپس چلا جائے میں نہیں بنا ملاقات کر رہا وہ واپس لگ گیا کوئی مت نہیں بولنا نہیں کوئی بولنا نہیں جہاں سکھی دسمان ہے وہ سلام کلام خدمت کیون ہو سکتی ہے وہ یاری باشی کیون ہو سکتی ہے کیوں باپ کو سکھی مکان مافر خدا دے اپنے آئے باپ دشمن تیرا دشمن اگر تیرے اندر عقل ہوئے اور میں اس گل کے اتنے حوالہ دے کے چاہیے جس بندے نے میرے شکیل سواد کا بہت ہوگا مولا علی پاک مولا علی پاک کا وہ بہت ہوگا توجہ نہیں یہ جی فرمائی الریاض الناظرہ جڑی عشرہ مبشرہ صاحبہ دے ذکر دے مناقب دے اندر کتاب لکھی گئی ہے الریاض الناظرہ دے حوالے نال حضرت قیس بن حاسم آپ راوی نے فرمایا مولا علی پاک بیٹھے ہیں

ار اسے نہیں ٹپ سکنا جنوں پروانہ فرمایا مینو اپنا یار دا فرمان یاد آیا کہ تھوڑا چہرہ دیکھا تو مینو خوشی نال ہسی آ رہی مولا نے ہس ہسے آپ لیکن سچا سننی ہوگی سننی ہوگی سبڑ کو سنگنی نہ ہونی ہوگی گل سنی نہ ہوئی بدھ مربہ دیا میں ساری سنی قوم لگی چل رہی ہوتی ہے مطلب گھر سے خیر کتنا کو دے آپ آپ آپ یہاں چھوڑے چاول کھانا صحیح تھوڑا نہیں یہ غلط ہے لیکن آپ چاول کھانا ہے جی، جی۔ میں ٹھیک ہے تیرے جذبے کا بھی پتا لگ گیا تیری عقیدت اقیدت تیرے عقیدے کا بھی پتا لگ گیا بھائی جیسے چاول لگے اتنے عقیدہ ایمان اتنے آرش بیچن والا کبلا جس قوم کے ایمان کی قیمت پکا چاول ہوا چاہ

تیرے کو میرے ایمان کی قیمت ہوئی بادشاہ مذہب سردے پوری بادشاہی آپ نے فرمایا نہیں بادشاہ گئی ہے مذہب سر پاگل تیرے کو ایمان کی قیمت نہیں سج ساچے مانت سائی آپ نے تھوایا اسلام آزان سنی آزان سوری سنی بڑی نہیں اپنے مذہب اسلام نے جڑی آزان سنی اگر تو تک آزان سن کا سواب دے دے بادشاہی بھی لے لے قومی کشمیر فرما لئیے نکاح کیتا ہے نہیںلا جلسا کر جلسہ جلسہ کرا فائدہ تقے یار اتے کالی برادری چوکی ہے انہوں نے کچھ لاپسی میں آخیا کیوں خیر ہو گئے آتی رلے ملے ہوئے ہیں وہ سارے نال جی، وہ ساتا مرے سے وہ جنازہ پڑھتے ہیں انہوں وہ نہ جنادہ پڑ رہے ہیں میں آخیا جا سنی سنی سنی سنی مر جائے شیعہ جنادہ جنادہ پڑے پڑے بد بد مرے نو بننے کی کی لوڑ سی واسطے بندہ ہی کہہ دے مر گیا مر کو توجہ جو نہیں فرمائی ہاں؟ یہ اپنے دل دماغ دے ہوں گے تا کوئی علاج ممکن ہے بدلنا وہ سیانے گورے نال کالا بنو گے کالے نال گورا بنو گے رنگ نہیں بٹھائے گا آدت آدت ہوں ایک کالا تو گورا لے حق سے باطل لے لے جھوٹ سے سچ رل لے جائز نجائز کٹھے ہوئے حلال حرام کٹھا ہوئے صحبت رنگ چڑھ گیا بد مذہب والا آدت آدت سفت آ گئی نے بد مذہب آ گئی وجہ رشتے داری جب تک کوئی صحابہ کا دشمن ہوئے کوئی رسول کا دشمن ہوئے کوئی صحابہ دا دشمن ہو رسول دا دشمن ہو بولیا کا دشمن ہو بسترے والی برادری بھی ہے نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان آ کے بڑھ جانے نے مسیح تو وہ جوڑی یہ فرمائی یہ ساری جڑی برادری میں صحیح مسلم کی حدیث سنا یہو جہ جی لوگ نے نا رب رسول دے دشمن اسلام دے دشمن قرآن دے دشمن صحابہ دے صحابہ دے کردار اور نظریات دے دشمن کوئی آر پیر کا دشمن ہے کوئی صحابہ کا دشمن ہے کوئی نبیا کا کوئی رسول

سلام پایا ملاقات ہو جائے تو یہاں نے سلام وہ بولو جا مریض پوچھا جایا جی وہ امرتوں فلا تو سادو آ رہے مر جان جنازے سے دن جایا گیا سونے نبی نے تو منع فرمایا ملن کے سلام نہ پا بیمار ہو جاوے تو پوچھنا جا مر جاوے تو جنازے چل جا تو فرمایا نماز بھی نہ پڑیا جی یہاں کے نال کھلو کے بھی نماز نہ پڑیا جو نہیں جی فرمائی نہسر چل جائے نہوسر پہ جائے تیرے اختلاط تیرے ایمان کا خطر ہے تیرے مذہب عقیدے کا خطر ہے کیوں تیرے سچ ہے وہ جھوٹ ہے جدو سچ جھوٹ رل گئی نا نقصان سچ کا ہوتا نال پلیت رلے نا نقصان پاک پاک کا جدو حق نال پاطل رلے نقصان حق کا ہوتا جدو حلال حرام رل جائے نقصان حلال کا ہوتا خدا کی قسم کر کے آنا آ

دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے یہ جڑا ایک کترا ہے نا ایک کترا وہ سارے ڈرام لے ڈبے آئی سارے پلیت کر گئی خدا دیا بندیا اگر تیرے ایمان مذہب عقیدے کے نال ماسا بھی پلیتی رلے گی تیرے مذہب ایمان لے ڈبے اچھا مجھے دسو کے اندر اگر چھوٹا پیشاب رل جائے پینا پسند کرو گے آپ سم سم کے اندر شراب رل جائے پینا پسند کرو گے تو فرمائی اگر اگر حلال گوشت نال بکرے دے گوشت نال کتے دے گوشت کی ایک کوٹی پا لیے کھانا پسند کرو گے اچھا یار عجیب گل ہے حلال گوشت نال حرام تینوں پسند نہیں نہ نہ چاہے جدو پیٹ کی کھان کی واری تو پسند نہیں کرنا اور جدو کفر ایمان کی واری ہے

ترقی اور لوگ تو کہنے یار پہ کچھ نہیں ہونا اور یاد رکھا جی جب تک بد مدبا تو شاری بندے بھی نہیں چکتی تب تک بندہ اپنے مذہب کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کسی پتھر کی گل بندے کا تعلق رہے تب تک بندے کا عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا اور جب تک اگر صحابہ نو بھونکن والے بیٹھے گا تیرے اتنے اہی اثرات مرتب ہو گے شیطان دل دماغ کے اندر وسط سے پائے گا اہل بیت نو بھونکن والے حسن صاحب حسین صاحب نو بھونکن والے بیٹھے گا وسواس پیدا ہو جائے گا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مشہور کتاب تعبیر بھی ہو گیا ابن سیری اپنے وقت کے امام گزرے دے دو بندے آئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے علم شریف کے اتنے وہ بحث مباشا کرنا سی گفتگو کرنی سی آپ کو پتا لگا آپ نے فرمایا یہاں آپ کو چلے جانا ماں کلام کرتا وقت کا امام ہے پھر بھی ملاقات نہیں کی مباشا نے نہیں کلام نہیں کیا ملاقات پوچھا محبت کی لوڑ ہے مینو اپنے عقیدت اور اپنے مذہب عقیدے کی لوڑ ہے یہ مطلب ہے ان لوگوں نے رعایا عوام الناس کو سبق دیتا ہے کہ پورے یار نال کبھی یاری نہ رکھی توجہ نہیں یہ فرمائی اگر برے یار نال یار رکھے گا وہ اثرات تیرے وال آؤ گے تیرے اندر وہ برائی منتقل کلو میری یہ ہوئی وجہ خدا کی قسم کر کے آنا مت پاچو مت پاچو شیعہ پڑھنا پہ کو رابطی پڑھنا پہ کو خارجی پڑھنا آئے دن سنی اپنے مذہب کو پھر پہ ان کی وجہ یہ کی سب آپ یہ سبب یہ ہوئی ہے کہ صحبت کا اثر صحبت دا بیٹھن اٹھن دا یاری باشی دا اثر ہے اور نال جی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یار ہوئے برا اور خصوصاً نبی رسولوں کا یا صحابہ کا دشمن ایسے لوگوں کی یاری بندے بےمان کر کے مار دی گئی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب شرح سرور دے آپ نے واقعہ نقل فرمایا ماں بندہ سی مرن لگا اتنے نے کلمے کی تلقین کی نہ میں نہیں پڑھتا جا مرد والے کلمے تو انکار کر جائے اجڑ گیا تباہ برباد ہو گیا مرن تو بعد کسی بیلی نو خواب دے اندر ملیا ہے بیلی پوچھ رہے آدھا یار

ہوں اندازہ کر لے کہ کیندے مجمع جانا بہنا اگر بد مذہب دا مجمع زیادہ کرے گا او بیٹھے گا رسول اکرم نے فرمایا فرمایا تیرا حشر انہاں ہونا ہے تو جانا بھی انہاں دے اور ظاہری گل ہے جس طرح دے جس طرح دے دوست ہو اسی طرح کے نظریات ہوں اسی طرح کے فکریات ہوں اسی طرح کے امال ہوں تارے پھر کھڑی فرما آرے پھر کھڑی فرما فرمایا پورے تو ہو نے چودہ اگست منامنا جائز بھائی یہ ملک کی سب کا معاملہ ہے نا یہ ملک کی سب کا معاملہ ہے یہ زمین فروش قوم ہے یہ کیا جانے آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے شادی جائز اچھا نچنا بھی جائز گانے گانے بھی جائے رن مردوں کا کٹھا ایک دوجے ڈانس کرنا ایک دوجے بہنا اٹھنا آزادی چی ہوئی کام ہوتا نا ہاں, ہاں۔ یہ اظہار کیا جانا نا بھائی اسی اسلام تو آزاد ہاں ابھی قرآن تو آزاد آ اسلام تو آزاد آ نبی فرمان تو آزاد رج کے انتظار جناب محرم شریف نے اچھا پھر حیرت کی گل یہ کہ اپنے سارے سنیا کے اندر بھی صرف دس دن کا صرف دس دن کا احترام کیا جائے صرف سات دن کا میں بس چڑیا ٹی وی شریف لگا کھڑا ہوں ہوتا کاغذ لگا ہوا سی محرم الحرام کہ پہلے آشرا کی عظمت کے لیے ٹی وی بند رہے مینو ہاسا بھی آیا پھر رونا بھی آیا میں واہ مولا سونے ایسے معاشرے سے جنم لے بیٹھے ہیں اچھا میں یہ دس محرم الحرام حرام کیا دس دن کا مہینہ یا تی دن کا اور محرم اور حرام صرف دس دن یا تیس دن اچھا سارا مہینہ عزت اور احترام والا یا صرف دس دن احترام والا بول دے یہ دس دن والی روٹین کتوں والی اچھا پھر جناب اپنے ساتھ سنی کو سننی عوام محرم چڑھے گا تو کپڑے کالے پا لیں کپڑے کالے پا لیں میں اچھے کیوں بھائی اسانوں سے مشابہت کو اپنے پاک نبی سرور نے اتنا روکے ابتدا اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زلفا مبارکہ کے ٹنگی مار کے وال مبارک پیشہ سوچ سڑتے ہوں ایویں پچھا یہود نے کہ وہ نقل کی انہوں نے وال پچھا سٹنے شروع کر دیتے پاک نبی سرور نے اگر ساڑی نقل دیتی ہے لیکن یہ مال پچھا سکتے ہیں اصا ایک بعد درمیان اللہ سبحان اللہ اور بزرگ فرما نے فرمایا زمن گل آ گئی کہ جیڑا بندہ سر دے بالوں کی چیر سیفی کٹتا ہے درمیان چکٹ ہے اللہ سما یہ برکت نال دل بھی سیدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جیڑا اچھا آپ نے پھر درمیان کو چیر کٹنی شروع کر دیتی یہودیاں نے ویکیا وہ پٹھا پٹھا بندہ ہمیشہ پٹھا کام پٹھا بندہ لگتا ہے

چبلا راہ پوچھا ہوگا نا دل نہیں سیدھا ہو سکتا دل کہاں سیدھا ہوتا ہی جدو راہ دین اسلام والا سیدھا ہو جب دین اسلام والے سیدھے راہ سے بندہ چل گئی اللہ سونا پھر بندے کا دل سیدھا کر رہی جی راہ پوچھا ہوئے تو دل پوچھا ہو جائے تو جی دل پوچھا ہو جائے بندے کا سارا جسم پوچھا ہو جائے نبی پاک سرکار نے والا کے فرق فرمایا کہ یہاں شکل نہیں بناو گے اسی یہاں نہو کنگی نہیں مارا گے یہ نہ مانگو اسی وال پچھا نہیں پڑھیں گے اچھا یار ایڈا فرق اور اتنی باریکی کے اندر پاک نبی سرور اپنی امت کو فرق سمجھا رہے ہیں کہ تھی کافران کی بد مذہب کی مشابہت نہیں کرنی انہوں والا طریقہ نہیں رکھنا انہوں والا رنگ نہیں اختیار کرنا انہوں والی شکل نہیں اختیار کرنی انہوں واگ بیٹھنا نہیں انہوں واگ بولنا نہیں انہوں واگ اٹھنا نہیں انہوں والا لباس نہیں پانا انہوں والی تعلیم نہیں لینی انہوں والا طور طریقہ نہیں لینا تھی بکا کیوں اسلام کی دولت ہے اور جس بندے کو اسلام ہوے وہ مسلمان ہو گئی اور جہاں مسلمان ہوئے

مومن مومن زمانے زمانے دے دے پیچھے یا قوم دے پیچھے یا معاشرے دے پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا مومن رب رسول دے پیچھے چلن والا ہوتا توجہ یہ فرمائی ہر سارا جتنی رسم پیڑیاں جتنی لوگ محرم کے دس دن اپنی اپنے گھر بھیج دیں دین بندہ پوچھے کیوں جی اکے جی محرم شریف کی عزت واسطے نا بیوی دے نہیں جانا چاہیے میں آپ ٹھیک ہے بیوی دے نہیں جانا چاہیے خیرا دے ہے بھائی آپ جو مرضی کرتا رہتا یار کیسا اسلام اور کیسا راستہ چار ہے مجھے یہ دس نکاح کی ہے امام علی مقام کی شہادت کی کہہ ہے میرے نانے کی سنت نہ بھائی جیڑی شہوت پرست قوم ہوئے جیڑا شہوت نال جاوے وہ بھی مرضی لیکن اپنی بیوی دے قریب جانا بیوی دے نال جناب ہم بستر ہونا یہ بھی تو رسول دی سنت ہے بولتے نہیں گے جی، اچھا محرم کی آتا ہے رسول کی سنت سے عمل کرو توجہ نہیں جی فرمائی گلا ایک ہے نکاح ایک ہے سنت رسول اور ایک ہے کنجر پونا اتنا شادی وہ کہنے پورا کنجر پونا ہو ساری قوم آ جا سوال کرتے ہیں نا جی محرم میں شادی کرنا جائز ہے میں آخر شادی کرنا جائز نہیں ہے نکاح کرنا جائز ہے شادی شادی لج کے کلر بناؤ شراب شباب سوچ رہا بگیتی خوشر کلر نچن آپ والی ایک ماوا بہن دیا سارا رل کے نچن باوے محرم ہوگئے باوے زکات ہوگئے حج ہوگئے بے شک بے شک اور صرف دس دن کی عصمت نہیں ہے پورا محرم شریف عصمت والا ہے عزت والا ہے توجہ نہیں یہ فرمائی اچھا اشرا اشرا یہو جہ رنگ چڑھیا گیرا کچھ مہینے ایسے نے جنہ کا چند ویکنا واجب جنہ کا چند ویکنا اگر سے کفایا ہے تو سی واجب ہے اچھا جنہوں نے جناب یہ دس دن کی دس دن کی رٹ لائی ہوئی ہوتی ہے میں اپنے چند سنگیا باہر کھڑ کے پوچھنا کہڑے مہینے میں جنہ کا چند ویسنا وقت سن جان چڑا اکھے جی اکھا یہاں یاریاں لا یورپ جو سبق آیا یہودی نے دیتا سب کے ساتھ پیار کرو سب کے ساتھ پیار کرو اسلام پیار کا مذہب ہے پیار کا درس دیتا ہے سب کے ساتھ محبت کرو بس محبت محبتیں بانٹو محبتیں بانٹو کتا نام تو مسلمان واسطے تیرے کوئی محبت نہیں اگر تیرے سامنے عیسائی آ گئے تیرے سامنے مسلمان آئے تیرے سامنے کسی ہوتا آئے سارے مذہب ہوتل کرنا سواب ہے ساری انسانیت شاء تو قتل کی اور اسلام مذہب پیار کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے یہ سبق نہ پڑھا سبق سانو اپنے رسول کے سبر کی کافی نے محمد عربی لجمان کے سبر کی کافی نے سانو یہودیا کے سبق کی لوڑ ہوئی او بھائی یہ جنیا رسم نے نا یہ آئی نے گہرا پاس خدا دی قسم کر کے آنا سو بندہ کٹھا کرو ایک بندہ سو نہیں نکلے گا ہزار بندہ کٹھا کرو ایک بندہ بچوں ایسا نکلے گا کہ جنوں اپنے عقیدے دا ادے عقیدے دا یعنی عقیدے کی اد کا پتا ہوا ادا انہوں پتا ہونا یہ نو سو نڑینوے نو سو نڑینوے فارے ہزارواں بندہ جہا نا وہ اپنا ادھا جانا ہو گا یا عقیدے دا کچھ حصہ جانتا گا سارا ماشاء اللہ رب جنو بچاوے بے نیاز ہے مگر اکثریت نہیں بنی پڑی ہے اور حکم اکثر لیل پل ہوتا ہے جدو یہو جی گل بندہ کرے یہو جہ بیان کرے یہو جی تقریب قوم گئے مولوی صاحب چڑھو پرا بس نظام چلتا پیا وقت ٹپتا پیا میں کیا بھائی تو دنیا آپ دنیا چکت ٹپا نہیں آئے آپ دنیا سے وقت ٹپا نہیں آئے آپ اللہ رسول کی تابے داری واسطے آئے آپ شریعت کی تابے داری اللہ نے

دنیا دنیا دے کافر دا حصہ صرف دنیا ہی مسلمان دا حصہ اللہ نے آخرت جو رکھے ہے وہ کیوں رکھے ہے اس واسطے کہ دنیا دے اندر اللہ نے یہ حصہ کم رکھے ہے آخرت اور زیادہ رکھے ہے کافر نو آخرت تو محروم رکھے ہے انہوں ساری دنیا دیتی ہے وہ جہاں دنیا چ مگن تے مست ہو جاوے اللہ رسول تو بے ہو جاوے رہ کے اپنے رب رسول کی فکر رکھنا ہوئے انہوں مسلمان کہیں نے یہ ہوئی اقبال نے فرمایا اقبال فرما فرمایا کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ محبت رشتے بیٹھنا اٹھنا یورپ کے فلسفے نہ لائے میں تعلق مسلم دی حدیث صحیح حدیث سنائیے ایک پاس رسول کا فرمان رکھ دوجے پاسے ساری قوم ساری قوم رکھ کی مسلمان جناب علی پورا رکھ دے ساری قوم رکھ دے مینو دس رسول دے فرمان تو کیا کیا رسول دے فرمان دے مقابلے قوم دے نظریات آ سکتے ہیں اہل زمانہ دے نظریات فکریات مقابلہ کر سکتے ہیں

اپنے جیسا بنا واسطے ہیں آپ انہوں بن پھر بندہ پوچھے تو یار پتہ ہی نہیں لگا ہویا کی بنیا کی وہ خدا دیا بندیا تما نا تما کہ لکھ چلے کر لائے خربوزہ نہیں بنتا <laughs> ہاں سامنے تما رکھ لو بہ جائے جناب چیلے چ میں چاہ رہی ہوں جنہیں کر کے خربوزہ بنا لینا بے وقوف خربوزہ جدو بھی لبنا ہے خربوزے کی ول لبنا ہے تمے بھی ول تک سربوہ نہیں لبنا تو تمے نے سربوزہ بننا نہیں بھاوے جن مرضی چیلے کی راستے سے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اندر کا کھوٹا اندر کا کھوڑے اور جا کا کھوڑا ہوگا چی لائیے

جیڑی اصل پلے بننے والی گل ہوئی بنیا یاد رکھے دماغ کے اندر جگہ دیتی کلام لما حاصل یہ جب تک اپنا مذہب اپنا عقیدہ اپنا ایمان اپنا اپنی پہچان ہر کسی کو وکری اور ممتاز نہیں رکھے گا اور ہر مدد اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تب تک پہنچی دین اسلام بھی سمجھ نہیں آ سکتا اور جڑا بندہ عقائد تو فارغ ہوگا عقائد تو فارغ ہو میں اتنے بہ جاؤں جناب علی صحابہ دی فضیلت دے اوپر دلائل دیواں سیدنا معاویہ پاک دے فضائل بیان کرن دلائل نال پھر تاریخ بیان کرن پھر وہ سارا کچھ جناب قبلہ دلائل دے در پے وہ ہوندا جنہوں جنوں اپنے ایمان عقیدے دی فکر ہو گل سمجھ آئیے کوئی نہ میں جناب جا پیغام دے کے جا رہا ہاں، اپنے ایمان کی فکر پیدا کروں اپنی آخرت کی کی اپنی اپنی اولاد جناب آن والی نسل کے بارے غور و فکر کر اپنے عقیدے اپنے اسلام قرآن حدیث غور و فکر کر اپنے ایمان کو بچاؤ و فکر کر جب یہ غور و فکر کرے گا نا تو پھر تم تینوں جدو ایمان کی قدر پی جائے گی نا تو پھر یہ تو ہر نقصان تو اور ہر گندگی تو بچا کر جن فکر ہی نہیں ہے جن قدر ہی نہیں ہے انہیں کی بچا رہا ہے نفست اور جناب بدبختی ہے حضرت عبد اللہ آپ کا مثال شریف ہو جاتا مثال شریف ہونے کے بعد کسی عقیدت مند میں خواب اندر زیارت میں حضرت عبد اللہ مبارک انہوں نے پوچھا دور اللہ سونے نے کی معاملہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرما نے بات چیت مولا سونے نے رحمت فرما دیتی ہے موت فرما دیتا ہے لیکن ایک گل کے اتنے میرے تو مولا نے مواخذہ فرمایا سزا دیتی ہے حضور کیڑی گل آپ نے فرمایا میں زندگی ایک بار ایک مدد پیار کی نگاہ دیکھا ایک بار بد مدد صرف پیار کی نگاہ ویسے اللہ سونے نے میرے کو معاف مولا فرما گا دعوی ساجے ہوں کرنا ہے کہ ساجے کتنا یاری شادی بھی ہاں، اعلان کرنا ہے سادہ ہو جائے گا پہلا سارے دشمن پیرا نہ سکھلا جب تیرا دوست تیرے دشمن نال بیٹھا ہو تیرا دوست تیرے دشمن نال بیٹھ جائے کیا وہ تیرا دوست رہ جائے اگر وہ کوئی جناب رہی ہے یار میرے دشمن اٹھنا گا روپے گل چلا کے میرے کچھ چالنا چل رہا یار دنیاوی دنیا بھی نظام ہے تیرے دشمن بہن والا تیرا دشمن ہے رب رسول دشمن آپ گے رب رسول دوست بن جاؤں گے رسما طور طریقے سارا نظام اور یہ نہیں میں صرف ایک فرقے کی ایک مدد کی گل کر رہا یہ ہوں تھلے سارے کی گل کر سارے وہ کافر ہوں گے کوئی یہودی ہوگی کوئی عیسائی ہوگی کسی قسم کا بد مدد ہوگا اگر کسی کسی نال بھی محبت رکھو گے کسی نو پیار کی نگران رکھو گے کسی کا طور طریقہ اشتہار کرو گے کسی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو گے پھر پاک نبی سرور نے فرمایا پھر تم کال قیامت والے دن وہ ہونا جی سارے

امام ابن حضرت نے فرمایا صاحب محبت اہل بیت نال محبت دونوں کی حقیقت اگر یہ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو صرف سننے اہل بیت کی بھی محبت اور صحابہ دی بھی موج میں ہو سکتا راوی نو مسلم نالی میں

یہ اسلام کی اپنی بنیاد سے ہے اسلام کی بنیاد کی ہے فرمایا اسلام کی بنیاد میرے ہے میرے کے ہوں حدیث پاک اندر دونوں آئے مطلب ہے اسلام کی بنیاد کے اندر دونوں کی محبت ہے اگر ایک کی محبت نکل گئی تو بنیاد اسلام کی کھوکھلی ہو جائے گی اسلام نے بگلا تیرے ایمان کی بنیاد امام ابن حضرت کلانی فرما نے نے نے فرمایا فرمایا فرمایا یہ یہ دولت اللہ اللہ تعالیٰ صرف سنیوں عطا عطا مبارک مسئلہ تینوں اپنا جناب عقیدہ ظاہر کرے اپنا مسئلہ کا اپنا ایمان اسلام ظاہر کرے پھر پھر تینوں اکل کا کوئی نہیں آخے گا اب بے وقوف آخے گا بھائی یار اتنی عظیم دولت رب نے عطا فرمائی ہے تو پھر بھی گہرا مل لگا ہے توجہ نہیں دیتی میں جناب یہ پیغام اور اسی طرح سے بلایا ہے کہ اپنے حکیمان اپنے عقیدے اپنے اسلام اپنے نظام کی فکر رکھ اپنا سودا بچاؤ فکر رکھ دشمنوں کو بچ جب دشمن کو بچے گا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا اللہ تعالیٰ تیرا ایمان محفوظ سے فرمائے اللہ سونا زندگی سلاما موت ایمان علی نے فرما لمال برابر اسلام